قطعیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے اپنی اپنی سنت کے ساتھ لئیس بن سعد سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو زبیر سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی ضرورت کے لیے بھیجا پھر میں آپ کو آ کر ملا آپ سفر میں تھے قطعبہ نے کہا آپ نماز پڑھ رہے تھے میں نے آپ کو سلام کہا آپ نے مجھے اشارہ فرمایا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے بلوایا اور فرمایا ابھی تم نے سلام کہا جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور اس وقت سواری پر نماز پڑھتے ہوئے آپ کا رخ مشرق کی طرف تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پانچ